حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں علاقہ خوراسان سے تعلق رکھتا ہوں ہمارا علاقہ سخت ٹھنڈا ہے سردی کا توڑ کرنے کے لیے ہم منقع اور انگور وغیرہ سے مشروب تیار کرتے ہیں جسے ہم پیتے ہیں مجھے اس کی حلت و حرمت کے بارے میں اشکال ہے پھر اس نے اور کئی قسم کے مشروب بھی ذکر کیے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہیں سمجھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں یعنی ضابطے کی بات یاد رکھ کہ ہر نشاور چیز سے اجتناب کر خواہ وہ کھجور سے تیار ہو یا منقع سے یا کسی اور پھل سے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بانوے